مختصر ترین وقت کے لیے دعوت دوں گا جناب محمد مجاہد صاحب کو جو گوجر سے تشریف لائے ہیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں محمد مجاہد نحمد رسلی علی رسول الکریم صدر وکار حضرت قبلہ خواجہ احمد صاحب مولانا اللہ وسایہ صاحب جناب مولانا اسلام اسماعیل شوجہ بادی صاحب و دیگر علماء کرام میں تو ایک دنیا دار انسان ہوں لالائی کے حکم کے مطابق میں پانچ منٹ کے لیے آیا ہوں اس پانچ منٹ میں اپنا بیان کر کے واپس چل جاؤں گا حضرات گرامی یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ مسلمان کراچی سے لے کر کشمیر کے پہاڑوں تک سے اس مجرس ختم نبوت میں آئے ہیں جو حاضر ہوا ہے اس کا یہ اعزاز ہے کہ میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جا رہا ہوں جو بھی آئے گا اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ یہ یہود یہودوں نے سارا مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرتے ہیں کبھی کبھی ہمیں سوا لگاتے ہیں کہ مسلمان سو گئے ہیں مسلمانوں جب تک تم اپنے آپ میں اتحاد پیدا نہیں کرو گے تو یاد رکھو کچھ نہیں ہوگا پھر یہی نہیں کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ قلم تیرے ہیں ساتھیوں میرے انتہائی قابل احترام سامعین کرام احتجاج سے مسئلے حل نہیں ہوتے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے حضرات محترم یہ یہود و نصارہ حضور کا فرمان ہے قرآن بار بار فرماتا ہے سورت بکرا پڑھ لو انعام میں پڑھ لو آل عمران میں پڑھ لو کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے لیکن ہم پینگے کس سے بڑھاتے ہیں او بغیرت حکمرانو سنو تم ڈالر خاطر ہمارے ایمان کو بیچتے ہو تمہارا ایک وزیر داخلہ ہے جس کا نام رحمان ملک ہے سپریم کورٹ اس کو کہتا ہے زہر زمانے کا جھوٹا ہے میں اسے کہتا کہ شیطان ملک ہے وہ چاہتا ہے کہ دو سو پچانوے سی ختم کر دی جائے تو میری یہ بات سن لے کہ مجاہد نور پری خط پر نبوت کے سٹیج پر یہ کہتا ہے اگر تم نے جسارت کی تو تمہاری داستان تا نہ ہو کی داستانوں میں کیوں مجھے ٹھیک بات ہے سنو یہی بات ختم نہیں ہوتی پھر ان مرزائیوں نے ان مرتدوں نے ان لائنوں نے اس پادری کو فنڈ دیا ہے وہ فلم بنانے کے لیے میں دلیل سے بات کرتا ہوں دعوت سے کہتا ہوں کہ ان مرضیوں کا فنڈ اس فلم بنانے میں کام آیا تو پھر برداؤ یہ مردئی مردئی قابل رحم ہے واجب القتل ہیں جو بھی گستاخ نبی ہے وہ واجب القتل ہے جو حضور نے فرما دیا وہ سچ ہے جب خانہ کعبہ فتح ہوا تو جب حضور خانہ کعبہ تشریف لے گئے آخری بات ختم کرتا ہوں صاحب جب خانہ کعبہ میں حضور تشریف لے گئے تو فرمایا کہ جو ابو جہل کے گھر میں پناہ لے لے معاف کر دو ابو سفیان کے گھر چل جائے معاف کر دو لیکن کوئی گستاخ نبی اگر کعبہ کے گلاب میں لپٹا اس کو بھی واسل جہنم کر دو تو پھر کہہ دو تم مل کے کہہ دو یہ گستاخان نبی سے کہ غیرت مسلم زندہ ہے اونچے بولو کیا ہو گیا کہہ دو یہ گستاخان نبی سے کہ غیرت مسلم زندہ ہے پھر یہی نہیں او امریکہ بدماش تو کہتا کہ تو سپر پاور ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سپر پاور صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ سپر پاور کون ہے اللہ اونچی بول دو اللہ کا نام تو لے دو سپر پاور کون سپر پاور کون مالک کون رازق کون حاجت روا کون مشکل کشا کون تو پھر سپر پاور کون ہوا اللہ تو یاد رکھو جب تک آپ ان مرضیوں کا ناک میں دم نہیں کریں گے ان کی مصنوعات کا کار نہیں کریں گے یہ نہیں سمجھیں گے بتاؤ کرو گے انشاءاللہ کریں گے السلام علیکم